داوود بن اجلان سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم نے ابو اقال کے ساتھ بارش میں طواف کیا جب ہم نے طواف مکمل کر لیا تو ہم مقام ابراہیم کے پیچھے آ گئے ابو اقال نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ بارش میں طواف کیا جب ہم نے طواف مکمل کر لیا تو مقام ابراہیم پر دو رکاتیں پڑی تب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے کہا اب نئے سرے سے اپنے عمل کا حساب سمجھو تمہاری بخشش ہو گئی یعنی پہلے سب گناہ معاف ہو گئے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارش میں طواف کیا تھا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھارہ